بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت العراف آیت تیئیس ایک سو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حضرت آدم علیہ اللاۃ والسلام اور ان کی زوجہ کا مقبول استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین فرمودہ مؤثر استغفار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے آیت ایک سو تینتالیس ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك تبت إليك وأنا أول المؤمنين حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میں آپ کی زیارت اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتا ہوں ارشاد فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھتے رہیں اگر پہاڑ قائم رہا تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے جب آپ کو ہوش آیا تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہوئے اور شوق میں بیتاب ہو کر زیارت کی جو درخواست تھی اس پر توبہ کرنے لگے سبحان کا تب تو کا وان اول المؤمنین آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے یقین لانے والا ہوں اپنے زمانے کے لوگوں میں